ميت کے لیے دعائے عافیت اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثواب الابيض من الدنس وأبلده دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار يا الله اللہ اس کی بخشش فرما دیجئے اور اس پر رحم فرمائیے اور اسے عافیت عطا فرمائیے اور اس سے درگزر فرمائیے اور اس کی مہمانی اکرام والی بنا دیجیے اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دیجیے اور اسے پانی برف اور اولوں سے دھو دیجیے اور اسے گناہوں سے اس طرح صاف فرما دیجیے جس طرح آپ نے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف فرمایا اور اسے اس کے گھر کے بدلے بہتر گھر اور گھر والوں سے بہتر گھر والے اور اس کی بیوی سے بہتر بیوی عطا فرما دیجیے اور اسے جنت میں داخل فرما دیجئے اور اسے قبر کے فتنے اور جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میت کے لیے یہ دعا ثابت ہے معلوم ہوا کہ انسان مرنے کے بعد بھی عافیت کا محتاج ہے